حبان نے کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو باسٹھ